ہائی ہائیڈے ہائی کہانی ہے ایک چھوٹی یتیم سوئس بچی کی جس کا نام ہائی ڈے تھا وہ پانچ سال کی تھی ہائیڈے اپنے ماں باپ کو کھو چکی تھی جبکہ وہ صرف تین برس کی تھی اس کے بعد سے اس کی آن ڈیٹے نے اس کی پرورش کی جب آن ڈیٹے کو فرینکفرٹ میں ایک نوکری مل گئی تو اس نے اس چھوٹی بچی کو اس کے دادا کی نگہداشت میں چھوڑ دیا جو پہاڑوں پر رہتے تھے آنٹی جی میں یہاں نہیں رہنا چاہتی مہربانی کر کے مجھے چھوڑ کر مت جائیں یہ تمہاری بہتری کے لیے ہے میری بچی ہائرے بہت اداس تھی لیکن اس نے خوشی سے اپنے دادا ابو کو تسلیم کیا اور پہاڑوں میں رہنے لگی اسے قدرت سے پیار ہو گیا تھا گلابی صبح سے رنگ برنگے پھولوں سے اور چرن پرنٹ سے اس نے ایک بکری کی پرورش کرنا شروع کی اور اس کے ساتھ روز کھیلتی تھی میری بچی ادھر آؤ رات کے وقت وہ تنکوں پر سو جاتی اور آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھتی رہتی وہ اپنے ارد گرد کی قدرت سے ہر لمحہ لطف اندوز ہوتی رہی کچھ دنوں کے بعد اس نے ایک دوست بنایا پیٹر وہ سات سال کا لڑکا تھا جو پاس ہی ایک گھر میں رہتا تھا اپنی ماں اور نابینا دادی کے ساتھ آ جاؤ ہیڈی جنگل میں چلتے ہیں مجھے ایک منٹ دو ہائری جی، پیٹر اور بکریوں کے ساتھ ہر روز جنگل میں جانے سے بہت محظوظ ہوتی تھی جب وہ واپس آتی تو وہ اس کی دادی کے ساتھ وقت بتاتی یا پھر اپنے دادا کے ساتھ مل کے گھر کا کام کاج کرتی ہیڈی جلد ہی اپنے بوڑھے دادا کی بہت محبوب بن چکی تھی انہوں نے اس کو واپس بھیجنے سے انکار کر دیا کیونکہ ان کا ان لوگوں سے جھگڑا ہوا جو نیچے ایک گاؤں میں رہتے تھے جہاں وہ انہیں انکل ایلپ کے نام سے پکارتے تھے ہائیڈی میں تمہیں خود سے جدا نہیں ہونے دوں گا بچے مجھے آپ سے پیار ہے دادا سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا کہ ایک دن ڈیٹے وہاں پر آئیں ڈیٹے ہائیڈے کو فرینک لے گئیں جہاں پہ انہوں نے اسے دس سالہ لڑکی کلارا کا ساتھی بنایا جو صرف اپنی ویل چیئر پر چل سکتی تھی کلارا کے گھر پہنچنے پر ہائیڈے حیران ہوئی کہ سب کچھ اتنا نظم و ضبط سے تھا اور مسز روٹن میئر کے احکامات کے مطابق تھا جو وہاں کا کام کاج سنبھالتی تھی اس نے دیکھا کہ کلارا کے پاس کھلونوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی اس کی الماری خوبصورت ملبوسات سے بھری ہوئی تھی وہ کلارا کے ساتھ سے محظوظ ہوئی اور وہاں پہ کافی آرام دہ محسوس کرنے لگی جلد ہی اس چھوٹی پیاری بچی سے سب کو پیار ہونے لگا کلارا اس کے والد اس کی دادی سب اس چھوٹی سوئس بچی سے بہت پیار کرنے لگے جبکہ مس روٹن میئر جو کہ سسمان گھر کا کام کاج کرنے والی تھی وہ ہائیڈے کو پسند نہیں کرتی تھی کیونکہ اس کے کپڑے میلے ہوتے تھے وہ پڑھنا نہیں جانتی تھی اور اس کو ایک بڑے گھر میں رہنے کی تمیز نہیں تھی مس روٹن میئر سمجھتی تھی کہ ہائیڈے بہت شریر ہے تمہیں کچھ نظم و ضبط سیکھنا چاہیے ہائیڈی مجھے معاف کر دے مس راٹن میئر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہائیڈے گھر کے ماحول سے بیمار ہوتی گئی کلارا کی دادی اما نے دیکھا کہ ہائیڈے بہت ناخوش ہے اس نے ہائیڈے کے بارے میں ڈیٹے سے بات کی مگر آنٹ ڈیٹے جو تھی وہ بہت مطلب کوشش کی کہ وہ آنٹ ڈیٹے کو سمجھا سکیں لیکن وہ ناکام رہیں دادی ماں میں یہاں اچھا محسوس نہیں کرتی مجھے گھر بھیج دیں میں دادا ابو اور پیٹر کو یاد کرتی ہوں ہائٹی میری پیاری بچی تمہیں اللہ سے مدد کی دعا کرنی چاہیے حالانکہ ہائیڈی کے پاس زندگی کے سب سکھ تھے لیکن وہ اپنے آپ کو ایک پنجرے میں قید محسوس کرتی تھی وہ بہت ناخوش تھی اور خود کو تنہا محسوس کرنے لگی تھی اس کو کسی چیز میں شوق نہیں رہا تھا اس کی دل کی گہرائی میں وہ خواہش کرتی تھی کہ وہ اپنے دادا پیٹر اور برف کے میدانوں میں واپس لوٹ جائے لیکن وہ جانتی نہیں تھی کہ وہ واپس کیسے جائے گی اس سے اس کی صحت اتنی متاثر ہوئی کہ اس نے رات کو سونے میں چلنا شروع کر دیا ایک دن ہائیڈے نے سامنے کا دروازہ کھولا اور واپس اپنے گھر جانے کا سوچا پیٹر اور دادا ابو میں واپس آ گئی ہوں دادی ماں یہ سب کچھ دیکھ کر بہت اداس ہوئی کلارا کے ڈاکٹر ڈاکٹر کلاسن نے اصرار کیا کہ ہائیڈے کو اپنے دادا کے پاس گھر میں ہونا چاہیے ہائیڈی میرے پاس تمہارے لیے خوشخبری ہے وہ کیا دادی اماں ہم تمہیں واپس تمہارے دادا بور پیٹر کے پاس بھیج رہے ہاں مجھے آپ سے پیار ہے دادی ماں آپ سب سے اچھی ہیں اب میں سب کو الوداع کہتی ہوں کلارا میرے جانے کا وقت ہو گیا جلد ملیں گے مہربانی کر کے پہاڑوں پر آنا میں تمہیں بہت سی جگہیں دکھاؤں گی میں تمہیں بہت یاد کروں گی <laughs> میں بھی تمہیں یاد کروں گی خاص طور پہ دادی ماں اور کلارا آپ کو اس نے کلارا کو دعوت دی کہ وہ پہاڑوں پر آ کر اس کے خاندان کے ساتھ رہے جیسے ہی وہ اپنے گھر پہنچی تو وہ خوشی سے دوڑنے لگ پڑی دادا ابو میں آ گئی میں نے آپ کو بہت یاد کیا میں نے تمہیں بہت یاد کیا میرے شرارتی بچے او میری پیاری ڈے میں تمہیں اب دور نہیں جانے دوں گا بچے واپس پہاڑوں پر دادا ابو ہائی ڈے کو واپس دیکھ کر بہت خوش تھے اور انہوں نے خوب مزہ کیا اس نے پیٹر سے اس دن ملاقات کی پیٹر دیکھو میں واپس آ گئی ہائی ڈے ہم سب نے تمہیں بہت یاد کیا تم جانتے ہو میں نے نئی دوست بنائی ہے کلارا میں اس کے گھر میں رہی اس کے کھلونوں سے کھیلی ہائیڈے نے پیٹر اور اس کی دادی ماں کو ساری کہانیاں سنائی اور اس سبزہ زار جنگل سے پہلے سے بھی زیادہ لطف اندوز ہوئی کچھ مہینوں کے بعد کلارا نے فیصلہ کیا کہ وہ ہائیڈے کو حیران کرے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ہائیڈے کے ساتھ پورا ایک مہینہ رہے گی کلارا اپنی ویل چیئر پر پہاڑوں پر پہنچا دی گئی اور وہ اپنے بہترین دوست کے ساتھ رہنے کے لیے بہت خوش تھی دیکھو ہیڈی تم سے ملنے کے لیے کون آیا ہے کون ہے دادا ابو ہیڈی میں ہوں کلارا اس کا نام سننے کے بعد وہ فوراً جاگ اٹھی اتنی عرصے بعد تمہیں دیکھ کر میں بہت خوش ہوں کلارا ہائیڈی کو دیکھ کے بہت خوش تھی ہر روز صبح وہ جلدی اٹھتی اور کلارا کے ساتھ کھیلتی اس اس نے کو سرسبز میدان دکھائے گلابی صبح اور پیارے پرندوں کی چہچہاٹ سنی کلارا نے ہر لمحہ بہت مزہ کیا تو اب تمہیں پہاڑ کیسے لگے میں یہاں ہر لمحہ لطف اندوز ہو رہی ہوں ان سب کے لیے شکریہ دوسری طرف پیٹر کلارا سے بہت حسد رکھتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ کلارا نے اس اس سے کی بہترین دوست کو چھین لیا ہے ایک دن پیٹر نے دیکھا کہ کلارا ہائیڈے کے ساتھ گھاس پر بیٹھ کر ہنس رہی ہے کلارا تم اب انتظار کرو میں تمہاری ویل چیئر چھپا دیتا ہوں تاکہ تم جاؤ اور ہیڈے کو اکیلا چھوڑ دو پیٹر نے غصے میں اس کی ویل چیئر پکڑی اور اسے پہاڑ سے نیچے پھینک دیا اور تھام وہ ٹوٹ گئی او خدایا یہ میں نے کیا کر ڈالا <laughs> جب کلارا اور ہائیڈے نے کھیلنا بند کیا تو انہیں احساس ہوا کہ ویل چیئر تو وہاں نہیں ہے کلارا نے خود کو بہت بے بس محسوس کیا <laughs> ہائیڈی میری ویل چیئر کہاں ہے مجھے پریشانی ہو رہی ہے ہائیڈے نے بھی اس کی تلاش شروع کی لیکن وہ کہیں نہ مل سکی مجھے کہیں نہیں مل رہی کلارا میں دادا ابو کو بلاتی ہوں ہائیڈی مدد حاصل کرنے کے لیے بھاگی راستے میں اس نے پیٹر کو دیکھا پیٹر کلارا کو مدد چاہیے ادھر آؤ چلو اس کے گھر واپس جانے میں مدد کریں کلارا اس طرف فکر مت کرو تم ٹھیک ہو جاؤ گی یہ یقیناً ایک تھا کہ کلارا کچھ فاصلے تک چلنا شروع ہو گئی پیٹر اور ہائیڈی کی مدد کے ساتھ اور اپنے ارد گرد کے قدرتی حسن کو دیکھ سکتی تھی پیٹر یہ دیکھ کر بہت چونک گیا تھا جو ہی کلارا اپنے گھر پہنچی کلارا کا خاندان بہت خوش ہوا یہ دیکھ کر کہ کلارا اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی امی ابو میں اپنے پیروں پر چل سکتی ہوں میں بہت خوش ہوں ہم تمہارے لیے بہت خوش ہیں کلارا میری بچی پیٹر اتنا شرمندہ تھا کہ اس نے رونا شروع کر دیا کیا ہوا پیٹر رو کیوں رہے ہو میں نے کلارا کی ویل چیئر کو پہاڑ سے نیچے پھینک دیا تھا کیونکہ مجھے لگا کہ کلارا ہیڈے کی توجہ مجھ سے دور ہٹا رہی ہے ہاں ہاں ہاں ہم نے تمہیں معاف کیا جبکہ کلارا کی دادی ماں یہ سمجھتی تھی کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے وہ جانتی تھی کہ وہ شرمندہ ہے اس لیے انہوں نے اس کو سزا دینے کی بجائے اس کو انعام دینے کا فیصلہ کیا پھر چھوٹے لڑکے یہ لو اور مت کہو سسمان خاندان نے ہائیڈی اور پیٹر کی نابینا دادی ماں کو انعامات دیے تاکہ وہ اس کی زندگی مزید آرام بنا انہوں نے ہائیڈی کے دادا ابو سے وعدہ کیا کہ ان کے بعد وہ ہائیڈی کی دیکھ بھال کریں گے کہانی ختم ہوتی ہے ہائیڈی اور دادی ماں آپس میں گفتگو کرتی ہیں اور خدا کا شکر ادا کرتی ہیں ان تمام نعمتوں کے لیے جو ان کی زندگی میں اس نے عطا کی